رکھنے کے لیے اللہ نے کسی چیز کو نہیں بنایا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اس کائنات میں ہر چیز فانی ہے باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی یہ اور بات ہے کہ اللہ نے کسی مخلوق کو چھوٹی عمر دی ہے کسی مخلوق کو بڑی عمر دی ہے اور یہ جو چھوٹی اور بڑی عمریں ہیں یہ بھی اضافی چیزیں ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر دی ہے اس کے مقابلے میں جس کو اور کم عمر دی ہے اگر اس کی نسبت سے دیکھیں تو لگتا ہے اس کی عمر بہت بڑی اس دنیا کو اللہ نے جب سے بنایا آج تک باقی اور اللہ جانے ابھی اور کب تک باقی رہے گی اس مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی عمر انسان کی عمر کے مقابلے میں بہت بڑی ہے اور دنیا کی عمر کے مقابلے میں انسان کی عمر بہت چھوٹی ہے بہت مختصر ہو لیکن اللہ کی ایک مخلوق ہے مکھی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے چند دن کی عمر عطا فرمائیے چند مہینوں کی بھی چند دنوں میں وہ پیدا بھی ہوتی ہے جوان بھی ہوتی ہے وہ ماں اور باپ بھی بن جاتے ہیں اور بن جاتے ہیں یہ سب کچھ ایک سے دو ہفتے کے اندر ہو جاتا ہے تو مکھی کی اس عمر کے مقابلے میں تو انسان کی عمر بہت زیادہ ہے ایک انسان کی زندگی میں مکھی کی سینکڑوں نسلیں آ کر چلی جاتی سینکڑوں نسلیں تو کتنی بڑی عمر ہو گئی انسان کی اور آسمان و زمین کے مقابلے میں انسان کی عمر کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جو عمر عطا فرمائی ہے بکری کی عمر ہے گائے بیل کی عمر ہے وہ بعض چھوٹے جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور انسان کے مقابلے میں بہت کم ہے بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے سال بھر میں تو وہ جوان ہو کر ماں بن جاتی ہے اور دو تین سال میں اگر کسائی کی چھری اس پر نہیں چڑھی تو وہ یوں ہی کسی قابل نہیں رہ جاتی ختم پوڑی ہو جاتی اور زندگی کے سارے مراحل اس کے طے ہو جاتے ہیں بچپن کا خوبصورت دور بھی گزر جاتا ہے کتنے پیارے لگتے ہیں بکری کے بچے کتنے خوبصورت لگتے ہیں وہ بچپن کا نہایت پرکشش اور خوبصورت دور ہوتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے جوانی بھی گزر جاتی ہے بڑھاپا بھی گزر جاتا ہے ایک زندگی کے جتنے دور ہوتے ہیں وہ سارے دور گزر جاتے ہیں اور دو سال میں اتنے ہو جاتے ہیں ایک انسان کی زندگی میں ایک بکری کی کتنی نسلیں گزر جاتی عمر کا چھوٹا یا بڑا ہونا یہ اضافی چیز ہے اور کوئی چیز چاہے جتنی بڑی ہو چاہے جتنی لمبی ہو اگر اس کا خاتمہ ہونا ہے تو حقیقت میں چھوٹی ہے کمی ہے سیدنا نو والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی لمبی عمر عطا فرمائی عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت نو کی عمر تھی ساڑھے نو سو سال بعض اہل تحقیق مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نو کی عمر تو سترہ اٹھارہ سو سال تھی بعض کچھ اور کم لکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ساڑھے نو سو سال تو انہوں نے نبوت کی خدمت انجام دی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے اور کتنی عمر میں حضرت علیہ السلام کو نبوت ملی تھی اس میں محققین کا اختلاف ہے بعض کی رائے تین سو چار سو سال کی عمر تک ہے اتنی عمر کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی تھی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی تھی دنیا میں حضرت علیہ السلام السلام کو کئی سو سال گزرنے کے بعد پھر ذمہ داری عطا فرمائی تھی تو اتنی لمبی عمر گزاری سیدنا نو علیہ السلام والسلام نے لیکن اب نہیں ہے نا وہ دنیا میں تو وہ اور ان کے زمانے کے ہزار ہزار سال جینے والے لوگ اور ایک ایسا شخص جو پچاس ساٹھ سال جی کر کے دنیا سے چلا گیا مرنے کے بعد تو دونوں برابر ہو گئے نہ یہ باقی رہے نہ وہ باقی رہے ان کی بھی زندگی ختم ہو گئی ان کی بھی زندگی ختم ہو گئی تو ہماری عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہم جلدی جائیں یا دیر میں جائیں ہمیں ایک دن جانا ہے اور صرف ہم کو نہیں جانا جس زمین پر ہم چلتے ہیں اس زمین کو بھی ختم ہونا ہے جس آسمان کی چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں اس آسمان کو بھی ختم ہونا ہے وہ پہاڑ جو ہم کو بڑے مضبوط نظر آتے ہیں زمین پر سب سے مضبوط مخلوق جو انسان کو نظر آتی ہے وہ پہاڑ ہے دیکھیں درخت کتنے مضبوط ہوتے ہیں بعض درختوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی لکڑی سو سو سال پرانی ہو جاتی ہے اور اس پر کوئی فرق نہیں آتا لیکن بہرحال ایک دن وہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ لکڑیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں ان سے بنے ہوئے فرنیچر بھی ختم ہو جاتے ہیں ان سے بنے ہوئے دروازے بھی ختم ہو جاتے ہیں ان سے بنی ہوئی شہتیریں بھی ختم ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں پتھر گل جاتے ہیں پتھروں سے بنے ہوئے مکانات توڑ پھوڑ جاتے ہیں لیکن پہاڑ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑا ہے اور جن کو بنایا ہے کتنا زمانہ گزر گیا پہاڑ جگہ پر کھڑے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں بلکہ بعض پہاڑوں کا تو حال یہ ہے کہ ایک ایک پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر بڑی بڑی عمارتیں بنا دی گئی ہیں اور صدیوں گزر گئی ہیں وہ ایسی کھڑی وہ جا کر دیکھے اورنگ آباد کے قریب ایلورا میں اور اجنتا میں اور دوسری جگہوں پر ہمارے اپنے مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں وہ بھی مہاراشٹر میں ہی ہے لیکن ادھر کے کوکن کی طرف جاتے ہوئے بعض علاقوں میں پرانی پہاڑیاں ہیں جن میں نوابوں کے زمانے کی گھپائیں بنی ہوئی ہیں غار بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی زمانے کی خانقاہیں تھیں کسی زمانے کی تربیت گاہیں تھیں آج ان میں کوئی رہنے والا نہیں ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر ویسی پڑے سب سے طاقتور مخلوق جو اس زمین پر انسان کو اپنی آنکھ سے نظر آتی ہے وہ پہاڑ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ طور جی بالت سب جام تن صحاب یہ پہاڑ جو تم کو جمے ہوئے نظر آتے ہیں اور تمہیں لگتا ہے یہ ہمیشہ جمے رہیں گے جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ ایسے ہوا میں اڑیں گے جیسے بادل اڑتے ہیں ایسے جیسے بادل ہوا میں اڑتے چلے جاتے ہیں گزرتے چلے جاتے ہیں یہ اس طرح بے وزن ہو جائیں گے یہ اس طرح اپنی جڑوں سے اکھڑ جائیں گے اس طرح ان کا جماؤ ختم ہو جائے گا اور یہ اڑتے پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشش سبل کا جو بندھن ہے وہ کھل جائے گا اور دنیا میں کوئی چیز اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گی کوئی چیز جمی نہیں رہ جائے گی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بارے میں اس سے آگے بڑھ کر ایک جگہ ارشاد فرمایا وہ تکون الجیبان کا منفوش جس طرح دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے بھیڑ کے جو بال ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر کے ان کو اون بناتے ہیں اور بھیڑ کے بالوں کو اون بنانے سے پہلے مشین میں ان کو دھنکتے ہیں دھنکنے کی وجہ سے وہ اور پھیل جاتے ہیں اور پھول جاتے ہیں ان کے اجزاء الگ الگ ہو جاتے ہیں اور اجزاء الگ ہو جانے کی وجہ سے بظاہر ان کا حجم بڑھ جاتا ہے تھوڑے سے بال زیادہ جگہ لے لیتے ہیں لیکن وزن بہت کم ہو جاتا ہے معمولی سی ہوا میں وہ اڑتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اربوں کے یہاں تو بہت زیادہ اہمیت تھی نا جانوروں کی وہ جانور پالتے تھے اون نکالتے تھے اون بیچتے تھے عالمی بازاروں میں اربوں کا اون بکا کرتا تھا تو ان کا ذریعہ معاش تھا بیچاروں کا ہم نے تاریخ میں پڑھا آپ کے بازو میں نالا سپارا کے بازار میں عرب آیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست سے پہلے تو کیا لے کر آتے تھے وہاں سے جانوروں کی کھالی جانوروں کا اون اور عمدہ قسم کے گھوڑے یہ لے کر آتے تھے اور یہاں سے لکڑیاں اور تلواریں اور ہاتھی دار اس علاقے کے جنگلوں میں جو سامان پایا جاتا تھا وہ یہاں سے لے کر جایا کرتے تھے تو ان کا کاروبار کرتے تھے عرب جانور پالتے تھے وہ اونٹ کے بالوں کو بھی نکالتے تھے اور اونٹ کے بالوں سے وہ اپنے کپڑے بناتے تھے اپنی رسیاں بناتے تھے اپنے کپڑے بناتے تھے اپنے کمبل بناتے تھے اور بھیڑ بکریاں وغیرہ کثرت سے پالتے تھے بکریوں کے بالوں کو بھی استعمال کرتے تھے بھیڑوں کے بالوں کو بھی استعمال کرتے تھے اور پھر وہ اس کو دھنکتے تھے اس کا فن اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا تو ان کی معاشرت میں ان کے ماحول میں وہ سب سے ہلکی چیز تھی جس کو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے تھے کہ جب وہ دھنکتے تھے اور وہ تو کھلے ماحول میں رہتے تھے تھے نا خیمے لگا کر کے رہتے تھے ریگستان میں رہتے تھے اور ریگستان کی آندیاں کیسی خطرناک ہوتی ہیں ریگستان میں کیسی خطرناک ہوائیں چلتی ہیں تو اس میں ان کو بہت حفاظت سے رکھنا پڑتا تھا اس اون کو ورنہ معمولی سی ہوا چلے تو وہ اون اڑ جاتا تھا تو ان کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تمہارا اون معمولی سے ہوا میں اڑ جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں تم کو یہ پہاڑ کیسے جمے ہوئے نظر آتے ہیں جن لوگوں نے ریگستان کے سفر کیے ہیں ان کو معلوم ہے خاص طور سے عرب کے ریگستانوں میں جن لوگوں نے سفر کیے ہیں اگر آپ حضرات کو یاد ہو جن حضرات نے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ اور جدہ سے مکہ مکرمہ یا مدینہ سے ریاض کی طرف کے سفر کیے ہیں وہاں بعض جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں منتقل منتقل آواسی یہ ریتیلی آندھیوں کا علاقہ ہے ایسی خطرناک آندیاں چلتی ہیں ایسی خطرناک آندیاں چلتی ہے کہ اگر جانور کھڑا ہو تو تھوڑی دیر میں ریت سے ڈھک جائے گاڑیاں بسا اوقات ریت سے ڈھک جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں پورے پورے روڈ کے اوپر ریت آ جاتے ہیں اور ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں ایک ٹیلا یہاں ہے آندھی چلنے کے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ریت اڑنا شروع ہوتی ہے اڑتے اڑتے اڑتے اڑتے کسی اور جگہ جمنا شروع ہو گئی معلوم ہوا کل یہاں ٹیلا تھا آج جائے گا علاقوں کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے راستوں کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں پہاڑ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں پہاڑ تھوڑی اپنی جگہ سے چلتے ہیں پہاڑ تھوڑی ہلتے ہیں تو اربوں کو پہاڑ کا بھی خوب تجربہ تھا کہ پہاڑ کس طرح جمے ہوتے ہیں ان کو ریگستان میں پہاڑ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی پہاڑ سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی ان کو لگتا تھا پہاڑوں کو ہلایا نہیں جا سکتا پہاڑوں کو اکھاڑا نہیں جا سکتا اور ان کو آندھیوں کا تجربہ تھا ان کو آندھیوں میں اڑ جانے والی اون کا تجربہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ قرآن اس طرح گفتگو کرتا ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی بھی اللہ کی بات پورے طور پر سمجھ جاتا ہے یہ قرآن کے علمی مضامین کی بات نہیں ہے قرآن کے علمی مضامین تو بہت گہرے ہوتے ہیں اس کے لیے تو بڑا سے بڑا تعلیم یافتہ بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے کہ قرآن کا علمی معیار ہم سے بہت بلند ہے لیکن جو قرآن کا تذکیری پہلو ہے قرآن جب فکر آخرت پیدا کرتا ہے قرآن دنیا کی بے حقیقتی کو بیان کرتا ہے قرآن زندگی کے بے ثباتی کو جب سمجھاتا ہے تو عام انسان بھی بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھتا ہے ایک طرف ان کو پہاڑ نظر آتے تھے کہ اتنے جمے ہوئے ایک طرف ان کو آندھیوں کا تجربہ تھا اور ان آندھیوں میں اڑ جانے والے ان کے اپنے اون کا تجربہ تھا کہ اگر اس کو سنبھال کر کے نہ رکھیں خیموں کے اندر بند کر کے نہ رکھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ اڑ جائے اور اس کے پیچھے دوڑتے پھریں اور ملے بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منفوج یہ تمہاری دھمکی ہوئی اون جس طرح آندھیوں میں اڑ جایا کرتی ہے اس طرح یہ پہاڑ اڑتے پھرے کس طرح دنیا کی بے حقیقتی ان کے سمجھ میں آئی ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے یہ ساری عمارتیں یہ ساری بلڈنگیں یہ بارونت چیزیں سب کچھ ایسی بکھر جائیں گی ایسی ختم ہو جائیں گی کہ کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوگا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ بات بتایا کہ دیکھو یہاں کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے جب یہاں باقی رہنے والا نہیں ہے تو پھر انسانوں تمہیں دنیا میں دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے تمہیں دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہم اس دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے ہم اس دنیا میں آخرت بنانے آئے آپ دیکھیں اگر کوئی عمارت بک رہی ہو کسی جگہ مکانات بک رہے ہوں اور اس ایریے میں مکانات کی ویلو بہت زیادہ ہو عمارتوں کی ویلو بہت زیادہ ہو دس بیس کروڑ والی عمارت اور اچانک پتا چلے کہ اس کا مالک یہ جو دس کروڑ کی عمارت ہے یہ صرف بیس لاکھ پچیس لاکھ میں بیچ رہا ہے تو خریدنے والوں کی لائن لگ جائے لوگ اپنی زمینیں بیچ بیچ کر آئیں گے پیسے لے لوگ اپنے گھر کے زیورات رکھ لائیں گے کہ اتنا سستا سودا بیس پچیس لاکھ میں ملنا ہے دس بیس کروڑ روپئے کی عمارت ہے کل کو اگر میں نے کچھ کم کر کے بھی بیچ لیا تب بھی مجھے کئی گنا زیادہ نفع مل جائے گا اب لائن لگی ہو خریدنے والوں کی اور اچانک آ کے کوئی چپکے سے کہہ گیا تمہیں پتا ہے اس عمارت کے ٹوٹنے کا آرڈر آ چکا ہے اور یہ تین سے چار دن میں گرا دی جائے گی توڑ دی جائے گی تو انشاءاللہ اس لائن میں کوئی ایک بھی کھڑا نظر نہیں آئے گا سب اپنے پیسے لے لے کر چلے جائیں گے بھائی ہم کو اپنے پیسے ضائع نہیں کرنا ہم کو اپنے پیسے برباد نہیں کرنا ختم ہو جانے والی چیز کو کوئی نہیں خریدتا توڑ جانے والی چیز میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے نہ تم یہاں باقی رہو گے نہ دنیا یہاں باقی رہے گی جس نے دنیا سے دل لگایا وہ حسرت کے ساتھ اس دنیا سے گیا جس نے بھی دنیا سے دل لگایا اس کو حسرت کے سوا کچھ نہیں ملا یا تو دنیا رہ گئی وہ دیکھتا ہوا چلا گیا اس دنیا سے یا وہ رہ گیا دنیا چلی گئی وہ دیکھتا رہ گیا کتنے ایسے ہیں بیچارے اللہ سب کی حفاظت فرمائے جن کے مکانات گر جاتے ہیں زلزلے آ جاتے ہیں طوفان آ جاتے ہیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے بیلنس ختم ہو جاتا ہے سرمایہ لٹ جاتا ہے وہ خود زندہ ہوتے ہیں سب کچھ چلا جاتا ہے اور کتنے ایسے ہیں جن کے بنائے ہوئے مکانات کھڑے ہوئے ہیں جن کی بنائی ہوئی عمارتیں باقی ہیں جن کا بنایا ہوا کاروبار باقی ہے لیکن وہ خود جا کر قبرستان میں آرام کر رہے ہیں وہ نہیں رہ گئے بے وفا ہے اس کے ساتھ کسی کا رشتہ دیر تک باقی رہنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ان فی دنیا کا ان کا غریب او دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا راستہ پار کرو دیکھیں ایک ہے راستے میں چلنا اس کو عربی میں مرور کہتے ہیں اور ایک ہے راستے کو کراس کرنا ادھر سے ادھر جانا اس کو عربی میں عبور کہتے ہیں مرور کا فاصلہ ذرا لمبا ہوتا ہے ایک راستہ ہے سیدھا اس پہ آپ چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں دور تک چلے جا رہے ہیں یہاں سے آپ کو تھانہ جانا ہے بمبئی جانا ہے اور شہر جانا ہے ہو سکتا ہے آپ کا سفر دو گھنٹے کا ہو پانچ گھنٹے کا ہو ایک دن کا ہو دو دن کا ہو لیکن دنیا کا چاہے جتنا چوڑا راستہ ہو اس کو کراس کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے یہ ہے عبور ادھر سے ادھر جانے میں ہم نے بعد ایسے بھی ہائی وے دیکھے جہاں ایک ایک طرف چار چار لائنیں چھ چھ لائنیں آٹھ آٹھ لائنیں بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو پار کرنے میں کتنا وقت لگے گا اگر ایک انسان پیدل بھی پار کرے گا بہت زیادہ وقت لگے گا تو پانچ منٹ لگ جائے گا سات منٹ لگ جائے گا اس سے زیادہ نہیں لگتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا اس شخص کی طرح رہو جو راستے کو کراس کرتا ہے جو راستے کو پار کرتا ہے بس تمہیں بھی اس راستے کو پار کرنا ہے ادھر دنیا ہے ادھر ہے اور یہاں سے پار کر کے باہر جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زہد کی تعلیم دی زہد کس چیز کا نام ہے زہد اس کا نام نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بالکل چھوڑ دیں یہ تو رہبانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رہبانیت فی الاسلام ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم کاروبار چھوڑ دو ملازمت چھوڑ دو بال بچوں کو چھوڑ دو گھر والوں کو چھوڑ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھایا سب کچھ برت کے دکھایا اس آجز کو یاد آیا غالباً چار سال یا پانچ سال پہلے کی بات ہے ایک مرتبہ قندھار سے ایک میل آیا تعجب بھی ہوا وہ دل خوش بھی ہوا کہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہے اپنا پیغام پہنچا فندار کہاں ہے اندازہ ہوگا لوگوں وہاں سے ایک ڈاکٹر صاحب کا میل آیا اس حاجز کے نام اور انہوں نے کہا کہ ہم لکھا کہ ہم آپ کی سائٹ پر آپ کے بیانات مسلسل سنتے ہیں اور الحمدللہ بڑا نفع ہوتا ہے اور انہوں نے لکھا کہ میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور ساتھ میں میرا ایک نقش بندی سلسلے سے تعلق ہے ایک شیخ سے میں بیت ہوں اور میں برابر کاروں یا آپ کے بیانات سنتا رہتا ہوں لیکن ادھر کچھ دنوں سے میرے دل میں میں شدید پیدا ہو رہا ہے اب بس اپنی پریکٹس بند کر دوں اور میں اپنے گھر والوں سے کہہ دوں کہ اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے ان کی ضروریات کا انتظام کر دیا اور میں کہیں پہاڑ میں چلا جاؤں کہیں جنگل میں چلا جاؤں اور میری جو عمر باقی بچی ہے اس کو میں اللہ اللہ کرنے میں گزاروں وہاں تو خوب پہاڑ ہے تو اتنا مشکل نہیں ہے پہاڑوں میں چلا جانا اور جا کر کے اس عاجز نے ان کو تفصیل کے ساتھ جواب لکھا اور اس میں یوں لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رحبانیت نہیں سکھایا ہے جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا مشکل نہیں ہے اپنی مصروفیات میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ بڑا مجاہدہ ہے آپ بڑے مجاہدے کو چھوڑ کر تھوڑے چھوٹے مجاہدے کو نہ اپنائیں یہ نفس کا ہے وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرنا اور وہاں بیٹھ کر گناہوں سے بچنا یہ چھوٹا مجاہدہ ہے اس کے مقابلے میں میں اپنے گھر رہ کر اپنی مصروفیات میں رہ کر کے اللہ کا حکم پورا کرنا اللہ کا کہنا ماننا یہ بڑا مجاہدہ ہے تو لوگ چھوٹے مجاہدے سے ترقی کر کے بڑے مجاہدے کی طرف جاتے ہیں آپ بڑا مجاہدہ چھوڑ کر چھوٹے مجاہدے کی طرف جا رہے ہیں دوسرے یا تیسرے دن ان کا جواب آیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے میری آنکھیں کھول دی بات میرے سمجھ میں آ گئی باقی میں اس کو بڑا ہو سمجھ رہا تھا لیکن اب سمجھ میں آیا کہ وہ تو چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ہمارے حضرت بار بار کی بات ارشاد فرماتے ہیں حضرت الفقار صاحب فرماتے ہیں سنتوں کا کوئی اہتمام کر کے دیکھے سب سے بڑا ہو جائے گا سنت کے اہتمام سب سے بڑا ہو جائے گا مطلب آپ دیکھیں ایک آدمی اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی مسلسل روزے رکھے روزانہ روزہ رکھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا مجھے سو میں ناگو ہی پسند ہے یعنی ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا حضرت نے بیان فرمایا ایک صاحب تشریف لائے حضرت سے ملاقات کے لیے پڑوس کے میں حضرت کے صاحبزادے نے حضرت سے فرمایا کہ ابا جی یہ پینتیس سال سے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں پینتیس سال سے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں سوائے ان ایام کے جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں اور وہ سال میں صرف پانچ دن ہیں سال میں صرف پانچ دن ہیں چار دن عید الاضحیٰ میں اور ایک دن عید الفطر کا بس ان پانچ دنوں کے علاوہ باقی کسی دن بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا ہے ان حرام دنوں کے علاوہ پینتیس سال سے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا ان سے جا کر کے پوچھو کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن افطار کریں تو حضرت کے صاحبزادے نے جا کر کے کہا کہ کیا آپ ایسا انہوں نے کہا نہیں یہ میرے لیے بہت مشکل ہے اس لیے کہ یہ تو میری عادت پڑ گئی ہے میں سیر کرتا ہوں رات میں افطار کرتا ہوں بس یہ تو میری عادت ہو گئی ہے مجھے پتا بھی نہیں چلتا لیکن ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور دوسرے دن میں روزہ رکھوں یہ میرے لیے زیادہ مشکل ہے پھر حضرت نے فرمایا اپنے صاحبزادے سے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نفس کے لیے زیادہ بڑا مجاہدہ ہے یہ تو تعویلیں ہم کرتے پھرتے ہیں نا ارے صاحب یہ سنتی تو ہے یہ سنتی تو تعویلیں اس لیے کرتے ہیں کہ نفس مجاہدے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا نفس مجاہدے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اہتمام میں ہماری کامل اصلاح ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شادی کرنا کاروبار کرنا اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنا پھر زہر کس کو کہتے ہیں زہر اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی دنیا مقصود نہ بننے پائے دل میں اللہ کی مقصود ہو اور دل کا یہ معاملہ آسان نہیں ہے زبان سے کہنا سننا آسان ہے لیکن دل کو بنا لینا آسان نہیں ہے دل پر محنت کرنی پڑتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا قیامت کے دن چار قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو چار قسم کے لوگ ہوں گے دو قسم کے لوگ کامیاب ہوں گے دو قسم کے لوگ ناکام ہوں گے صحابہ کرام متوجہ ہو گئے حضور وہ چار قسم کے لوگ کون ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا شخص ہوگا جس کا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا اللہ نے اس کو خوب مال بھی دیا خوب پیسہ بھی دیا خوب عزت بھی دی خوب دولت بھی دی اب وہ شادی کرتا ہے اپنے بچوں کی تو فضول خرچی کرتا ہے وہ گھر بناتا ہے تو اس میں اپنی شان دکھاتا ہے وہ گاڑی خریدتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ میری شان دیکھیں لوگ دیکھیں میری کتنی اچھی گاڑی ہے میں کتنا روب والا ہوں کیسے رہتا ہوں کیسے چلتا ہوں ہر جگہ وہ اپنی شان دکھاتا ہے اور اپنی دولت کو لٹاتا ہے فرمایا ایک دوسرا وہ غریب انسان ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں لیکن وہ اس کو دیکھ دیکھ کر دل میں حسرت پالتا ہے میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی اپنے بچوں کی ایسی شادی کرتا میں بھی ایسی بلڈنگ بناتا میں بھی ایسی گاڑی لیتا میں بھی اپنے آگے پیچھے ایسی باڈی گارڈ لگاتا اور میں بھی ایسی شاد سے رہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر شان والے جھوٹی شان والے دولت مند کو جہنم میں پھکوائیں گے اور فرمائیں گے اس کو بھی ساتھ میں پھینکو اگر جس جی کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اس کے دل کا حال یہی تھا اس کی آرزو یہی تھی اس کی تمنا یہی تھی کہ اگر اس کے پاس ہوتا تو یہ بھی سب کچھ کرتا کچھ نہ کر کے بھی یہ گنہگار ہے زندگی میں فقیر رہا اور جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو نافرمان مالداروں کے ساتھ پھر حضور نے فرمایا ایک دوسرا مالدار لایا جائے جس کو اللہ نے خوب دولت عطا فرمائی اور اس نے دولت سے کبھی دل نہیں لگایا اس نے دولت کو اللہ کی امانت سمجھا اس کا دل بنا ہوا تھا اس کا دل اللہ کی محبت سے پر تھا وہ اپنی دولت کو دینی کاموں میں لگاتا تھا ضرورت مندوں پر خرچ کرتا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا تھا اور سب کچھ اللہ کے لیے کرتا تھا اس کے دل کا حال درست تھا واقعی وہ اللہ کے لیے کرتا تھا دکھاوے کے لیے نہیں کرتا تھا نام و نمود کے لیے نہیں کرتا تھا اللہ فرستہ سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ جنت میں پھر ایک غریب آدمی رہا جائے گا جس کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ علائی اس کو بھی وہیں پہنچا دو اس غریب کو بھی وہیں پہنچا دو جنت اور اس سے تعجب سے کہیں گے اللہ اس نے تو کروڑوں روپے خرچ کیا آپ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اتنی پسینے بنوائی اتنے مدرسے بنوائے اتنے غریب بچوں کی شادیاں کرائی اتنا آپ کے نیک بندوں کی خدمت کی یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا اپنا پیسہ وہ دینا لٹاتا رہا آپ آپ کی کی محبت میں کے لیے اس کو آپ جو بدلا عطا فرما رہے ہیں یہ غریب جس نے بیچارے میں بڑی مشکل سے یہ اپنے کھانے بھر کر کما پاتا تھا اس کو بھی آپ وہیں بھیج رہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں نہیں معلوم اس کے دل کا حال یہ تھا یہ اس کو حضرت بھری نہیں نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا کاش کی مجھے بھی اللہ نے دیا ہوتا میں بھی یہی کرتا میں بھی یہی کرتا میں بھی یہی کرتا تو اس کے دل کی یہ حضرت تھی کہ میں بھی اپنی دولت کو اسی طرح اللہ کے راستے میں لوٹاتا اللہ فرمائیں گے اس کو بھی وہیں پہنچا دو اس سے معلوم ہوا کہ سارا معاملہ تو دل کا ہے بغیر بغیر فضول خرچی کیے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اس لیے کہ دل بگڑا ہوا تھا اور بغیر خرچ کیے جنت میں بھیجا جا رہا ہے اس لیے کہ دل بنا ہوا تھا تو میرے دوستوں سب دل سے دنیا دل کے اندر اتر جائے تو یہ دنیا تباہ کن ہے دنیا دل کے باہر رہے اللہ کی مرضی سے آئے اللہ کی مرضی پر خرچ ہو تو یہ دنیا اللہ کی بڑی نعمت ہے لیکن ہاں مانگنے کی چیز نہیں ہے جو جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں اس لیے کہ ہے بڑی خطرناک چیز اس لیے تمنا بنانے کی چیز نہیں ہے تمنا تو اللہ کی رضا ہو تمنا تو آخرت ہو تمنا تو جنت ہو باقی جب انسان اپنی ضرورت کے لیے محنت کرے گا تو اللہ کے کوئی فضل فرمائیں گے اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ عطا فرما دیں گے جب اس کی ضرورت سے زیادہ عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پھر وہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دے یو سرون خصاص یہ بات کہنے سننے سے نہیں آتی یہ بات دل پر محنت کرنے سے آتی ہے ہمارے ہندوستان کے ہی ایک شہر کے ایک بڑے کاروباری ہیں نوجوان آدمی اللہ نے بہت نوازا ہے لیکن اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے اللہ نے اپنی یاد اور اپنے ذکر کی نعمت سے بھی نوازا ہے کل ان کا پیغام آیا بڑی عجیب بات لکھی بڑی پیاری بات لکھی انہوں نے انہوں نے لکھا کہ حضرت میں جب نوافل پڑھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لمبی قرآد کروں بہت اطمینان سے رکو کرو بہت اطمینان سے سجدہ کرو اور الحمد للہ ایسے ہی کرتا ہوں جب میں سلام رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے بہت جلدی نماز پڑھی کری اور بہت دل کڑتا ہے کہ میں نے بہت جلدی نماز پڑھی کر بہت رشک آیا یہ بات پڑھ کر کے پھر اس سازی نے ان کو جواب لکھا کہ اصل میں جس سے دل میں محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت ہمیشہ کم لگتا ہے ابھی آپ دیکھیں جس سے آپ کو تعلق نہیں ہے وہ اگر فون کرے اور لمبی بات کرے تو آپ کو کام ہے اور کسی بہت پرانے دوست کا فون آ جائے اور وہ ایک منٹ میں آپ کی خیریت پوچھ کے کہے کہ آپ تو بہت مصروف ہوں گے اچھا بس کر تو آپ کہیں نہیں بھائی اطمینان سے بات کرو بہت دنوں کے بعد تو تم نے کال کی ایک سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کام کی بات کر لو اور بھی کام ہے اور بھی مصروفیات ہیں ہے بس ٹھیک ہے سلمان دل کا ہوتا ہے جس سے دل لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت ہمیشہ کم لگتا ہے اور جس سے دل نہیں لگا ہوتا اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی وقت گزرے تو بہت زیادہ لگتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس پر کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے کم لگتا ہے اور جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور صرف قانونی تعلق ہوتا ہے اس پر تھوڑا سا زیادہ بھی خرچ ہو جائے تو بہت زیادہ لگتا ہے لیکن ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آتا فرمائی ہیں اللہ توفیق دیتے ہیں وہ بازار جاتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں سوٹ خریدتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے اب اگر تقسیم کرنے کے لیے گئے اور سوٹ نکالا اور دکاندار نے کوئی بہت بھاری قسم کا سوٹ نکال کے دیا نہیں میڈیم نکالا ہلکا نکالا وہ جو نکال کے اس نے رکھا ہے نا سامنے وہ بہت مہنگا لگتا ہے یہ تو بہت ہے کم نکال اچھے بات اور دوسرے دن آپ گئے اپنی بہت چہیتی بیوی کے لیے سوٹ خریدنے کے لیے اب آپ نے کہا کہ سر کوئی اچھا سا سوٹ نکالو تو اس نے سوچا کہ کل میں نے جو نکالا تھا اور انہوں نے کہا تھا نہیں یہ تو بہت قیمتی ہے ذرا سستا نکالو اب یہ کہہ رہے ہیں اچھا سا نکالو میں وہی نکالو اب جب وہ نکال کر کے رکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی ذرا اچھے قسم کا نکالو اتنا سستا تھوڑی لینا ہے مجھے کل یہ بہت مہنگا تھا آج یہ بہت سستا ہو گیا کیوں تعلق کا فرق ہے رشتے کا فرق اور کوئی فرق نہیں سر تو یہ نا کل جو بہت مہنگا لگ رہا تھا اس لیے کہ جس کو دینا تھا اس سے قانونی تعلق ہے اور آج یہ بہت سستا لگ رہا ہے اس لیے کہ جس کو دینا ہے اس سے قانونی تعلق نہیں اس سے کل بھی تعلق جب اللہ سے قانونی تعلق ہوتا ہے تو دنیا سے قلبی تعلق ہوتا ہے جب اللہ سے قلبی تعلق ہوتا ہے تو پھر دنیا سے ضرورت کا تعلق ہوتا ہے قانونی تعلق ہوتا ہے زہد اس کا نام ہے کہ ہمارے دل کو اللہ سے تعلق مل جائے اور دنیا کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ قانونی ہو ضرورت کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے دنیا کو ہم ضرورت کے لیے برتے دنیا کو لذت کے لیے نہ برتے دنیا لذت کی جگہ ہی نہیں ہے دنیا مزے لینے کی جگہ ہی نہیں ہے دنیا میں آج تک کسی کو مزہ مل ہی نہیں سکتا بھی مزہ اب دیکھیں اگر دنیا مزے کی جگہ ہوتی تو یہاں خوب کھانے کی اجازت ہوتی یہاں خوب کھانے کی اجازت تو ڈاکٹر نہیں دیتے خوب کھانے کی اجازت تو ڈاکٹر بھی نہیں دیتے وہ بھی منع کر دیتے آپ نے ڈاکٹر صاحب مجھے مٹھائی بہت پسند ہے اور نے مجھے بہت آیا الحمد للہ مجھے کوئی پریشانی نہیں اور میں بالکل کماتا ہوں اور زکات بھی دیتا ہوں سلاتا بھی دیتا ہوں اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے میں روزانہ آدھا کلو مٹھائی کھاتا ہوں ڈاکٹر کہے گا ذرا رحم کیجیے اپنے اوپر ہاں۔ تھوڑی سی لیا کیجیے اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو اللہ نے چاہے جتنا دیا ہو کیوں اس لیے کہ یہ دنیا کھانے کی جگہ نہیں ہے آپ کے ڈاکٹر صاحب میں نے بہت عمدہ مکان بنایا ہے اور الحمدللہ کسی کا حق نہیں مارا ہے میں نے محنت کی ہے حلال روزی کمائی ہے زکات بھی ادا کی ہے میں ابھی بھی ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے میں نے بہت عمدہ مکان بنایا ہے بہت اچھا بیڈ روم بنایا ہے اس میں بہت اچھا اے سی لگایا ہے میں روزانہ بارہ پندرہ گھنٹے آرام کرتا ہوں میرا کوئی کام نہیں ہے نماز کا وقت ہوتا ہے میں مسجد چلا جاتا ہوں ذکر بھی کر لیتا ہوں سلاوت بھی کر لیتا ہوں میرا یہ سارا کام مشکل سے چھ سات گھنٹے میں ہو جاتا ہے باقی میں سارا وقت آرام سے گزارتا ہوں تو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ قبر میں جلدی آرام کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت برقرار رہے تو ذرا آپ اپنا آرام کم کریں اور صبح صبح سونے کے بجائے مارننگ واک کے لیے جایا کریں یا چھوڑ دیا کریں اپنا بیڈ روم چھوڑے کیوں یہ ڈاکٹر یہ کیوں مشورہ دے رہا ہے اس لیے کہ دنیا آرام کرنے کے لیے نہیں ہے اگر دنیا آرام کرنے کے لیے ہوتی تو ڈاکٹر کہتا ہاں ہاں آپ خوب آرام کریں آپ کی صحت بنے گی اگر دنیا کھانے کے لیے ہوتی تو ڈاکٹر مشورہ دیتا آپ خوب کھائیں آپ کی صحت بنے گی یہاں زیادہ کھانے سے صحت بگڑتی ہے یہاں زیادہ سونے سے صحت بگڑتی ہے جنت میں جتنا چاہو کھاؤ کوئی پابندی نہیں جتنا چاہو سو کوئی پابندی نہیں جو چاہو کرو کوئی پابندی نہیں اس لیے کہ وہ رہنے کی جگہ ہے رہنے کی جگہ آخرت ہے رہنے کی جگہ دنیا نہیں ہے یہ تو ضرورت کی جگہ ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے کھا لو ضرورت پوری کرنے کے لیے پہن لو ضرورت پوری کرنے کے لیے سو لو ضرورت پوری کرنے کے لیے کاروبار کر لو باقی اللہ تعالیٰ نے تم کو مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے آخرت بنانے کے لیے کامیاب وہ ہے جس نے آخرت بنا لیا اور کوئی بنانا چاہے یا نہ بنانا چاہے ایک دن پکڑ کر اسے آخرت میں پہنچا دیا ہے جو نہ مرنا چاہے اس کو بھی مرنا ہے جو نہ جانا چاہے اس کو بھی جانا ہے ایسا بالکل نہیں ہے کہ اختیار دے دیں اللہ تعالیٰ تم آنا چاہو تو آ جانا رہنا چاہو تو وہی رہنا تم رہنا چاہو یا نہ رہنا چاہو تمہیں جانا ہے تم مرنا چاہو یا نہ مرنا چاہو تمہیں مرنا ہے تم اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہو یا نہ حاضر ہونا چاہو تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب ہے اس لیے میرے دوستو جس طرح ہماری عمر بہت چھوٹی ہے اس لیے کہ وہ ختم ہونے والی ہے دنیا کی عمر بھی بہت چھوٹی ہے اس لیے کہ وہ ختم ہونے والی ہے اور اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں اب تو وہ بہت جلدی جلدی آنکھوں سے نظر آنے لگی اور دھیرے دھیرے ان کی رفتار بڑھتی جا رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی وہ علامتیں جلدی جلدی پوری ہونے لگیں گی اور حضور نے فرمایا آخر میں تو نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جیسے تصویر کا دھاگا ٹوٹ جائے اور ایک کے پیچھے ایک دانے گرتے ہیں ابھی یہ رفتار تو نہیں شروع ہوئی لیکن اس سے قریب قریب کی رفتار تقریباً شروع ہو گئی پوری دنیا کی رفتار کتنی بڑھ گئی ہے آپ دیکھیں پوری دنیا جب سے بنی ہے ہمیشہ اس میں تبدیلی تو آتی رہی نا کسی زمانے میں انسان درختوں پر مکان بناتا تھا درختوں پر مچان بنا لیتا تھا ان کے اوپر رہتا تھا جانوروں سے بچنے کے لیے پھر وہ گھاس پھوس سے مکان بنانے لگا پھر وہ تو گارے کو استعمال کرنے لگا پھر وہ شاندار قسم کی عمارتیں کھڑی کرنے لگا پھر لوہا استعمال کرنے لگا سیمنٹ استعمال کرنے لگا آر سی سی کی بلڈنگیں بننے لگی مسلسل دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے لیکن پچھلے سو سالوں میں جتنی تبدیلی آئی ہے جب سے دنیا بنی تھی اس وقت سے لے کر پچھلی صدی سے پہلے تک اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی جتنی تبدیلی صرف سو سال میں آئی اور گزشتہ دس سالوں میں جو تبدیلی آئی ہے سو سالوں میں اتنی تبدیلی نہیں آئی جتنی گزشتہ دس سال میں تبدیلی آئی ہے اور اب تو ایک ایک سال میں کئی کئی صدیوں کے برابر تبدیلی آ رہی اب سوچیں زیادہ پرانی بات نہیں ہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا اس وقت ایک مرتبہ مینا میں میں ہم قربان گاہ بیٹھے ہوئے تھے تو سری لنکا کا ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا وہ بھی قربانی کرانے کے لیے آیا تھا ہم بھی قربانی کرانے کے لیے گئے ہوئے تو سری لنکا کا ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا میں نے دیکھا وہ یہاں پر ایک ڈبیا جیسی کچھ کھوسے ہوئے اور اس میں کچھ چھوٹا سا اسکرین بھی ہے اور کچھ نشانات آ رہے ہیں اس وقت تک ہم ہندوستان والوں کے لیے کم از کم بھیونڈی والوں کے لیے وہ بالکل اجنبی چیز تھی تو میں نے سوچا اس سے دوستی کرنی چاہیے تو ذرا اس کے قریب جا کر کے بیٹھے اس سے سلام کیا اس سے پوچھا کہ بھائی کون ہو کہاں کے ہو اس نے بتلایا تھوڑی دیر دوستی کر دوستی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا یہ دلیا کی خیریت پوچھیں پھر ہم نے پوچھا کہ تم نے یہ جو لگایا ہوا یہ کیا چیز ہے تو اس نے نکال کر کے بتلایا کہ یہ دے لیے پیجر آ گیا ہے جس میں نمبر آ جاتا ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص تم سے رابطہ کرنے والا ہے کتنے پیجر کے اسٹیشن کھلے تھے پیجر اسٹیشن پر اطلاع کی جاتی تھی اور پھر وہ پیجر والے کے پاس پیغام جاتا تھا آپ کہاں گیا پیجر والے کتنے سال کے اندر ہوا سارے اسٹیشن ختم ہو گئے ساری کمپنیاں ختم ہو گئیں پیجر کہاں چلا گیا کچھ پتہ ہے کتنی جلدی جلدی تبدیلیاں آئیں یہ انٹرنیٹ ابھی کل کا مہمان ہے ابھی ہم لوگوں کے دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے کی بات ہے اور کیسا آیا اور اس کے بعد کیسی کیسی تبدیلیاں آئی ای میل آیا تو لگتا تھا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی پھر فیس بک آیا تو اس نے ای میل کو پیچھے چھوڑ دیا پھر واٹس ایپ آیا تو اس نے فیس بک اور ای میل دونوں کو غائب ہی کر دیا ہے اور چھا گیا انکل کو کیا آئے گا جائے اتنی تیز تبدیلیاں جو آ رہی ہیں یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے اب اس دنیا کی عمر بہت جلدی ختم ہونے والی ہے جب بہت جلدی ختم ہونے والی ہے دنیا میں دیکھو اگر کوئی بلڈنگ لیز پر لی جائے ایک سرکاری زمین ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے بلڈنگ بنانے کی اجازت دے دی ٹھیک ہے تم بلڈنگ بنا لو تم کو ننانوے سال کے لیے پٹا کیا جاتا ہے تم بنا لو اگر شروع میں کوئی آدمی اس کو کرائے پر لے گا تو زیادہ کرایہ دے گا نا اس لیے کہ لمبی مدت باقی ہے ابھی دس سال گزرے ہیں تو ابھی کم از کم اناسی سال کی مدت باقی ہے ابھی بیس سال گزرے ہیں اور ننانوے سال کی لیز ہے اور نبے سال گزر چکے ہیں تو اب نو سال کے لیے کون حفاظت کرے گا کہ پوری قیمت دے کر کے لے اگر دے گا بھی تو بہت معمولی سے قیمت دے گا اس لیے اسے معلوم ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ لیز ختم ہو جائے گی پٹے کی مدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ بلڈنگ گرا دی جائے گی وہاں تو صرف مطلب بلڈنگ کے گرانے کا یہاں تو زمین بھی باقی نہیں رہے گی اللہ فرماتے ہیں نہ کوئی بلڈنگ باقی رہے گی نہ کوئی زمین باقی رہے گی تو میرے دوستو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ تو کبھی نہیں تھی اور اب تو دل لگانے کی جگہ مکان نہیں بچی اس لیے کہ اب تو دنیا کی تباہی بالکل سامنے کی چیز نظر آ رہی ہے یا ایوہ اللہ سب تقو ربکم لوگوں اپنے رب سے ڈرو ان زلزلت الساعت شیء عظیم قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے قیامت کا زلزلہ آئے گا سب کچھ ٹوٹ ٹوٹ کر سب کچھ تو کیا کریں چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گیا سب کچھ اللہ فرماتے نہیں تم ہمارے بندے ہو ہم نے جو ضرورتیں پیدا کی ہیں ان کو تمہیں پورا کرنا ہے ہمارا حکم ہے محنت بھی کرو کماؤ بھی بال بچوں کو پالو بھی اور گھر بھی بناؤ کاروبار بھی کرو سب کچھ کرو لیکن دنیا کی محبت میں مت کرو ہماری بندگی کی نیت سے کرو ہمارا حکم پورا کرنے کے لیے کرو ہم نے تمہارے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہے اس لیے تم کرو دل کو ہماری محبت سے آباد کرو اس لیے میرے دوستو دل بنانے کی محنت کرنی پڑے گی دل بنائے بغیر کوئی کام ہونے والا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار لوگوں کا تذکرہ فرمایا ان میں دیکھیں گناہ کرنے والا تو ایک ہے نا دوسرے کو تو گناہ کا موقع ہی نہیں ملا نیکی کرنے والا ایک ہے دوسرے کو تو نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا موقع نہیں ملا نیکی کرنے کا اس کے باوجود جنت میں جا رہا ہے موقع نہیں ملا گناہ کرنے کا اس کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ دل کا مسئلہ تھا ایک نے اپنا دل برا کیا تھا ایک نے اپنا دل اچھا کیا تھا ایک نے اپنے دل میں دنیا کی محبت بسائی تھی ایک نے اپنے دل میں اللہ کی محبت بسائی تھی اللہ نے توفیق دے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت بسائیں یہ جو معمولات کی پابندی ہے یہ جو طویل مراقبے ہیں دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھنے کی مشقیں ہیں اور ہر وقت اللہ کا دھیان دل میں رکھنے کی جو مشقیں وہ اسی لیے ہے تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمارا دل اللہ سے لگا رہے ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو دنیا کی محبت نہ ہو اور یہ کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں یہ کرنے اور برتنے کی باتیں ہیں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی لیے ہمارے حضرت بار بار ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ یہ راستہ کہنے کا نہیں ہے کرنے کا ہے یہ قال نہیں ہے حال ہے اس پر اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کا حال بدل جائے اللہ کرے گی میرے دل کا بھی حال بدل جائے آپ کے دل کا بھی حال بدل جائے اس لیے میرے دوستو صرف بات کر لینا صرف سن لینا صرف گردن ہلا لینا صرف مجلس میں شرکت کر لینا یہ کافی نہیں ہے یہ بھی ایک اہم چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں اس کے ذریعے بات سمجھنے آتی ہے لیکن روزانہ محنت کرنی پڑ اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ میرے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی بڑھ رہی ہے اور میرے دل میں آخرت کی فکر کتنی آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والا بے انتہا سنجیدہ ہو جائے بے انتہا سنجیدہ ہو جائے ہر وقت ہم اتنے سنجیدہ ہو جائیں ابھی کل ہمارے یہاں مسجد میں تعلیم میں جو حدیث پڑھی گئی ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب سونے کا وقت آئے رات میں تو وضو کر لیا اور وضو کر کے یہ دعا پڑھا کرو جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں اپنے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اے اللہ میں اپنی پیٹ بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں اب میں سو رہا ہوں اب تک میں کھڑا تھا بیٹھا تھا کام کر رہا تھا اب میں آرام کرنے جا رہا ہوں اور اللہ میں تو آپ کو مانتا ہوں آپ کے نبی کو مانتا ہوں آپ کے رسول کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور نے فرمایا یہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر سو جایا کرو اگر اس نیند میں تمہاری موت آ گئی تو تم کو ایمان کی موت نصیب ہوگی اور اگر اللہ نے پھر دوبارہ کھڑا کر دیا پھر اٹھا دیا تو پھر دن بھر اللہ کا کام کرنا اللہ کو یاد کرنا اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اور پھر جب رات آ جائے تو پھر اسی طرح اللہ کا نام لے کر کے سونا کل سے لے کر آج تک یہ بات بار بار بار بار ذہن میں آ رہی تھی اس حدیث کو سن کر کے مرتبہ سنا ہوگا الحمد للہ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کتنا سنجیدہ بنانا چاہیے آخرت کے سلسلے میں موت کے سلسلے میں ہمارا سونا ہمارا جاگنا ہمارا اٹھنا ہمارا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ رہے ہم کیوں آئے ہیں ہم سونے جاگنے نہیں آئے ہم کھانے پینے نہیں آئے ہم آرام کرنے نہیں آئے ہم وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہر وقت ہمارا دل اللہ سے لگا رہے ہر وقت ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو تو اس طرح سو اور جب جاگو تو کہو الحمد للہ اللہ کا شکر ہے مرنے کے بعد اللہ نے مجھے پھر کھڑا کر مرنے کے بعد اللہ نے مجھے پھر کھڑا کر دیا مجھے پھر اٹھا دیا اللہ اکبر حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں لیٹو تو اس نیت کے ساتھ لیٹو ہو سکتا ہے میری موت کا وقت ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ واپسی نہ ملے جب آدمی یہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے میری موت کا وقت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر دن ایسے گزرے کہ ہمارے دل میں یہ خیال ہو ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہو تو آدمی اپنی زندگی کا آخری دن کیسے گزارتا ہے اللہ ہر دن ہمیں ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب ہم سونے لیتے تو ہم جو سمجھے ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو اور انسان اپنی زندگی کی آخری رات کیسے گزارے اب اگر اللہ کے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھا دیا تو یوں سمجھے او ہو اللہ نے مجھے ایک دن اور عطا فرما دیا مجھے اس ایک دن کو اور استعمال کرنا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے ہر ہر دن دن کو کو ہم آخری آخری سمجھ سمجھ کر کر رات رات اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے تو ہم کتنے سنجیدہ ہو گئے پھر ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا پھر ہمارے پاس فضول باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا پھر ہمارے پاس غیبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا پھر ہمارے پاس کوئی بیکار کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا پھر تو ہمارا ایک ایک منٹ قیمتی ہوگا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہو مجھے ایک ہی دن میں اپنی پوری آخرت بنانی لیکن میرے دوستوں یہ ان ساری باتوں کا تعلق دل سے جب دل بنتا ہے تب یہ باتیں سمجھ میں آتی جب تک دل نہیں بنتا اس وقت یہ باتیں صرف باتیں لگتی ہیں اس وقت تک یہ افسانے لگتے ہیں اس وقت تک یہ کہانیاں لگتی ہیں اور جب دل بن جاتا ہے اس کے بعد تو انسان کا عجیب حال ہو جاتا ہے ہمارے حضرت نے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا پڑوس کے ملک میں کوئی بزرگ تھے بڑے عالم تھے نیک و متقی تھے بڑے اللہ والے تھے اگر ان کے پاس کوئی ملاقات کے لیے آتا تو وہ بس ایک آدھ منٹ میں ساری کو لیتے بھائی آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا کرتے ہیں مجھ سے کوئی کام ہے میں آپ کی کیا خدمت انجام دوں اگر وہ کوئی مسئلہ پوچھنے آیا تو مسئلہ بتلا دیا اگر کوئی مشورہ کرنے آیا تو مشورہ دے دیا کچھ ذکر وغیرہ سیکھنے کے لیے آیا وہ سکھا دیا حضرت نے فرمایا دو تین منٹ میں وہ سارا کام نمٹا دیا اور نمٹانے کے بعد فرماتے ہیں دیکھیں بھائی مجھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے بہت کام باقی ہے میرا بھی آخرت کی تیاری کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے آخرت بہت بڑی ہے عمر بہت چھوٹی ہے آپ کے سامنے بھی یہی مسئلہ ہے اس لیے اب آپ تشریف لے جائیں نہ آپ کا وقت ضائع ہو نہ میرا وقت ضائع ہو ہم گھنٹوں بیٹھ کر فضول باتیں گھنٹوں فضول باتیں اور وہ دو تین ایسا بھی نہیں کہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے مشورہ بھی دیتے تھے کام بھی کرتے تھے لیکن کام کی بات عموماً جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں اگر بہت اہم مشورے کے لیے بھی ملے تو عموماً ہمارے کام کی باتیں چند منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ باقی سارا وقت ضائع ہوتا ہے یا کم از کم اتنا جب دل بن جاتا ہے کہ آدمی تھوڑی دیر جب ضرورت کی بات ہو گئی دنیا کی اچھا بھائی دیکھو اتنی دیر ہم نے دنیا کی باتیں کر لی اور تھوڑی دیر اللہ کی بات کر لیتے ہیں چلو تھوڑی دیر دن کا مذاکرہ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی دیر مل کر کے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں تھوڑی دیر مراقبہ کر لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فکر آتا فرما دیتے ہیں جب کاروبار کی فکر ہوتی ہے نا کوئی کاروباری ساتھی مل جائے وہ آیا گھر میں خیریت پوچھنے کے لیے آپ اس سے ایک دو منٹ میں خیریت بتلانے کے بعد اسے اچھا چلو یہ سب باتیں چھوڑو یہ بتلاؤ بزنس کا کیا ہے فوراً جاتا ہے اب بتلاؤ بزنس کا کیا حال ہے اب بتلاؤ کاروبار کیسا ہو رہا ہے بھائی تم بتلاؤ تمہارا کاروبار کیسا آج کل میرے کاروبار میں تو بڑی پریشانی ہے بڑی مندی چل رہی ہے مجھے بھی کوئی رائے دو فوراً آدمی جس موضوع سے دلچسپی ہوتی ہے آدمی فوراً اس موضوع پر آ جاتا ہے ہماری گھنٹوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس میں آخرت کا تذکرہ نہیں آتا اس لیے کہ ہم کو آخرت سے دلچسپی ایسا لگتا ہے جیسے ہم کو بال کے جب اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیتے ہیں آخرت کی فکر نصیب فرما دیتے ہیں تو تھوڑی سی ملاقات میں فوراً آخرت کا تذکرہ آ جاتا ہے حضرات صحابہ کرام کا حال یہ تھا آپس میں ملتے تھے فرماتے تھے تعالو مجدد ایمان نسا آؤ اور تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اپنا ایمان تازہ کرے اور فوراً آخرت کی باتیں شروع کر دیتے تھے بھائی مرنا ہے قبر میں جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے حساب دینا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا اور اس لیے کہ یہی موضوع ان کے دل و دماغ میں ہر وقت چھایا رہتا تھا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ یہی موضوع ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں چھایا رہے حتیٰ کی جو آخرت کی فکر نہیں رکھتے وہ ہم کو دیوانہ سمجھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنا یاد کرو اتنا یاد کرو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے لوگ کہیں کہا اس پاگل کے پاس جا رہے اس کے پاس جائیں گے اور دو منٹ کے بعد وہ قبر کی بات شروع کر دے گا وہ حشر کی بات شروع کر دے گا وہ آخرت کی بات شروع کر دے گا اللہ کرے کہ دنیا میں ہم کو اس دیوانے پن سے پہچانا جائے لوگ ہمیں دیوانہ سمجھنے لگے اور جو دیوانے ہوں وہ ہمارے پاس آئے اور جو بڑے عقل مند ہو وہ ہمارے سائے سے بھی دور بات اللہ ایسی مندی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جس میں ساری فکر دنیا کی ہو اور آمرت کا کوئی تذکرہ بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا فرمایا بل آل ہوں بل عمون ان کا سارا علم دنیا سے متعلق ہے ان کو کاروبار کرنا آتا ہے ان کو گھر بنانا آتا ہے اور آمرت کا جہاں تذکرہ آتا ہے ان کا علم پنچر ہو جائے آخرت میں جہاں تذکرہ آتا ہے ان کے علم کی جان نکل جاتی ہے کیوں بل ہم فی شک منہا اس لیے کہ ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے بل ہم منہا عمون یہ آخرت سے اندھے بنے ہوئے اللہ نے آخرت کی فکر آتا دوستو یہ ساری محنت یہ ذکر خود افراد دے یہ ساری محنت صرف اس لیے ہے اس لیے نہیں ہے کہ لوگ ہمیں بڑا صالح کہنے لگے اور لوگ ہمیں بڑا صوفی کہنے لگے یہ ساری اس لیے ہے کہ ہم اس محنت میں لگ کر کے کاروبار بھی بند کر دیں دکان بھی بند کر دیں یہ ساری محنت اس لیے ہے کہ ہمارے دل کا حال بدل جائے ہماری زندگی کا رنگ بدل جائے اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے جینے کا انداز دوسرا ہو جائے جو اللہ سے قابل ہوتا ہے اس کے جینے کا انداز دوسرا ہو ہمارا جینے کا انداز اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے بار بار دوستوں سے تاکید کرنی پڑتی ہے کہ بھائی معمولات کی کریں خوب پابندی کریں معمولات کی اور ذرا اپنے حالات کی اطلاع کریں بتلائیں کہاں تک پہنچے تاکہ جو مناسب مشورے ہوں وہ دیے جا سکیں اور صرف کہنا کہنے والے کے لیے صرف کہنا تو کافی نہیں ہے اللہ کہنے والے کو بھی خوب پابندی کی توفیق عطا فرمائے سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمد العالمین ایک اعلان سے معاف فرمائیں اب انشاءاللہ اگلی مجلس اس مہینے کی چھبیس تاریخ کو ہوگی ہاں اب شاید رمضان تک کچھ ایسے ہی چلے گا کبھی مجلس ہوگی کبھی نابا ہوگا کبھی مجلس ہوگی کبھی نابا ہوگا بس جب ہو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے تو درمیان میں دو مجلسیں نہیں ہو سکیں گی کچھ ایسے تقاضے اللہ ان تقاضوں کو بھی قبول فرمائے اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء چھبیس تاریخ کو مجلس ہوگی اور پھر چھبیس کو بتلایا جائے گا کہ اگر یہ کب ہوگی ہو سکتا ہے اس کے بعد اس سے بھی زیادہ لمبا گیپ ہوگی اس لیے جو حضرات باہر سے تشریف لاتے ہیں ان کا اگر آئندہ مجلس میں تشریف لانے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں مقامی لوگوں کو تو ایس ایم ایس کے ذریعے بتلا دیا جاتا ہے مقامی حضرات بھی ذہن میں رکھیں اب انشاءاللہ شاء اللہ چھبیس تاریخ کو اللہ تعالیٰ خیر و آفیت کے ساتھ ملاقات کرائے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں سب کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں زبان کو تالو سے چپکا کر رکھیں یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں لا محمد رسول دعا فرمانا سبحان ون علی سید محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب رب اغفر اغفر وارحم وارحم وأنت خير الراحمين وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا اغفر لنا ذنوبنا دنو في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين پروردگار عالم ہم آپ کے آج تو کمزور بندے ہیں اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے اللہ گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ قراری مجرم ہیں آپ کے دربار میں اقرار کر رہے ہیں اے اللہ قراری مجرموں کے ساتھ تو دنیا کی عدالتیں بھی آسانی کا معاملہ کرتی ہے اے اللہ ہمیں اقرار ہے ہمیں اعتراف ہے اللہ ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں کون سا گناہ ہے جو ہم سے چھوٹا ہے اے اللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ ہوئے رات کے اندھیرے میں بھی گناہ ہوئے مجمع میں بھی گناہ ہوئے تنہائیوں میں بھی گناہ ہوئے اے اللہ تک ہار کر آپ کے دربار میں حاضر ہے اللہ اے اللہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اجلے اجلے کپڑے پہن کر اللہ مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ آپ علیم عالیم صدور ہے آپ سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا اے اللہ آپ ہمارے حال کو خوب جانتے ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں اللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ اللہ ہم گناہ کر کر کے بھول گئے ہیں لیکن اللہ آپ تو نہیں بھولتے ہمارے نام اعمال میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ قیامت کے دن اگر آپ نے ساری مخلوق کے سامنے نام اعمال کو کھول دیا اللہ ہم کس کو منہ دکھائیں گے کہاں منہ چھپائیں گے اللہ بڑی بے عزتی ہوگی ہم دنیا میں چار آدمیوں کے سامنے کی بے عزتی برداشت نہیں کر پاتے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ اس دن کی ذلت اور بے عزتی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ کو تو معاف کر کے خوشی ہوتی ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ دیکھیے یہ آپ کے چاہنے والے یا آپ کی محبت کو تلاش کرتے کرتے کہاں کہاں سے آئے ہیں کب سے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ جر آپ نے محروم واپس کر دیا شیطان کو ہنسنے کا موقع ملے گا اللہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے آپ کا بھی دشمن ہے اللہ شیطان کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اللہ آپ نے ہم سب کو معاف کر دیا اللہ شیطان نے ہم پر برسوں محنت کی ہے کتنی محنت کی ہے کتنی مشکل سے محنت کر کر کے اس نے ہم سے گناہ کرائے ہیں اللہ اگر آج آپ نے ہمیں معاف فرما دیا اللہ شیطان مایوس ہوگا اللہ شیطان شیطان کو مایوس کر دیجیے اللہ شیطان کو مایوس کر دیجیے شیطان کو رلا دیجیے اللہ اللہ شیطان تو ہمارا بھی دشمن ہے آپ کا بھی دشمن ہے اے اللہ شیطان کو رلا دیجیے شیطان کو مایوس کر دیجیے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اے اللہ ہماری ہٹی ہڈی گوٹی گوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ ہمارے انگ انگ سے سے روے روے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ آپ کی ایک محبت کی نگاہ پڑ جائے تو کیسی کایا پلٹ ہو جاتی ہے اے اللہ حضرت عمر تو اپنے گھر سے آپ کے محبوب کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے آپ نے محبت کی نظر ڈالی تو وہ بن گئے اللہ ہم تو آج اپنے گھر سے برے ارادے سے نہیں نکلے تھے اللہ ہم تو آپ کو یاد کرنے کے ارادے سے نکلے تھے آپ کے کے گھر میں آنے ارادے سے نکلے تھے آپ کو منانے کے ارادے سے نکلے تھے اللہ جو اپنے گھر سے آپ کے محبوب کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا آپ نے اس کو اس امت کا فاروق بنا دیا اے اللہ ایک محبت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیں گے اللہ ہم پر بھی ڈال دیں گے اللہ ہم تو آپ کو تلاش کر رہے ہیں اللہ ہم تو آپ کو یاد کر رہے ہیں اللہ ہم تو آپ کو ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ دنیا کے شراب خانوں کو آباد کرنے والوں کے دلوں میں جب آپ نے اپنی محبت کا قطرہ ڈال دیا اپنی محبت کی شراب پلا دی ان کو اللہ وہ وقت کے ولی بن گئے آپ کے نیک بندے بن گئے اللہ آپ نے ڈاکوؤں کو بدل دیا آپ نے شرابیوں کو بدل دیا آپ نے زانیوں کو بدل دیا اللہ ہم بھی بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں اللہ بدل دیجیے اللہ بدل دیجیے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی بدل دیجیے ہمارے پاطب کو بھی بدل دیجیے اللہ کایا پلٹ کر دیجیے اللہ آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے اللہ آپ دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے سے بدل دیتے ہیں رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدل دیتے ہیں اللہ جس طرح آپ وقت کو بدل دیتے ہیں جس طرح آپ دن اور رات کو بدل دیتے ہیں اللہ ہمارے حالات کو بھی بدل دیجیے اللہ ہمارے حالات کو بھی بدل دیجیے اللہ جس طرح آپ نے ہمارے کالے بالوں کو سفید کر دیا اللہ ہمارے کالے دل کو بھی سفید کر دیجیے اللہ دل کی سیاہی بھی دور کر دیا اللہ اللہ جوانی گزر گئی بالوں کی سیاہی ختم ہو گئی بال سفید ہو گئے اللہ وہ مبارک دن کب آئے گا جب دلوں کی سیاہی دور ہوگی جب دلوں کی ظلمت دور ہوگی اللہ دلوں کی ظلمت دور فرما دیجیے اللہ دلوں کی ظلمت دور فرما دیجیے اللہ دلوں کو اللہ دلوں کو منور فرما دیجیے اللہ دلوں کو روشن فرما دیجیے اللہ ہمارے دن اچھے بنا دیجیے ہماری راتیں اچھی بنا دیجیے ہماری مجلسیں اچھی بنا دیجیے ہماری باتیں اچھی بنا دیجیے اللہ شرمندگی والے اعبال سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ پورے دن سے بری رات سے حفاظت فرمائیے پوری مجلس سے پوری بات سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ بری موت سے برے انجام سے حفاظت فرمائیے اے اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے اے اللہ ہمارے انگ انگ سے سے روے روے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرمائیے روحانی بیماریاں بھی دور فرمائیے اے اللہ تمام رضائل ختم فرما دیجیے خسائل نصیب فرمائیے فضائل نصیب فرمائیے اے اللہ ہماری صحت میں برکت آتا فرمائیے عمروں میں برکت آتا فرمائیے کمائی میں برکت آتا فرمائیے گھروں میں برکت آتا فرمائیے رشتوں میں برکت برکت آتا فرمائیے اللہ حلال اور پاکیزہ روزی آتا فرمائیے حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے اے اللہ دنیا کی ساری نعمتیں آتا فرمائیے لیکن اللہ اللہ دنیا کی محبت سے بچا لیجیے اللہ دنیا کی محبت سے بچا لیجیے اللہ دنیا کی محبت سے بچا لیجیے اللہ دلوں کو اپنی محبت کے لیے خالص بنا دیجیے اے اللہ دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دیجیے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرما دیجیے اے اللہ اپنی اتنی محبت دے دے دیجیے اے اللہ ہمارے دل بخل سے خالی ہو جائے سخاوت نصیب فرمائیے اے اللہ حسد ختم کر دیجیے محبت نصیب فرمائیے اے اللہ غصہ ختم کر دیجیے حلم اور بردباری نصیب فرمائیے اے اللہ شہوت ختم کر دیجیے اے اللہ تقوا نصیب فرمائیے اللہ تقوا نصیب فرمائیے اے اللہ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے اپنا تعلق نصیب فرمائیے پروردگار عالم ہماری بھی حفاظت فرمائیے ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائیے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ قیامت تک ہماری اور ہمارے نسلوں کی ہدایت پر استقامت کے فیصلے فرما دیجیے اللہ نفس و شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے مال اور جمال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے اے اللہ مال اور جمال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے اے اللہ موت کے فتنے سے حفاظت فرمائیے ماں بادل موت کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے اے اللہ قبر کی اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیے قبر کی تنگی سے حفاظت فرمائیے قبر کی تاریخ سے حفاظت فرمائیے اے اللہ قبر کی وحشت دور فرمائیے قبر کو منور فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کو بھی منور فرمائیے ہماری قبروں کو بھی منور فرمائیے اے اللہ آپ کے مانگتے تھے اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائیے اللہ ہمارے جسم کو منور فرمائیے ہمارے پورے وجود کو منور فرمائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اپنا دھیان نصیب فرمائیے پرور عالم حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیے اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے اے اللہ تقوی کے ساتھ حلال و پاکیزہ روزی کے ساتھ اللہ ہمارے بچوں کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے اے اللہ ان کے رشتوں میں خوب خوب برکت پیدا فرمائیے اے اللہ ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرمائیے اللہ جن کے رشتے ہونے باقی ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیے جن کے رشتے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیجئے پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اے اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين